عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر علم کے یعنی بغیر سمجھے بوجھے قرآن کی تفسیر کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچاس یہ حدیث ضعیف ہے